حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر میں سجدہ تلاوت کیا پھر کھڑے ہو گئے پھر رکو کیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ آپ نے الفلام میم تنزیل السجدہ تلاوت کی تھی ابن عیسیٰ کہتے ہیں کہ امیہ کا ذکر صرف موتمر ہی نے کیا ہے سننے ابو تابود حدیث نمبر آٹھ سو